حضرت حمان نے فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے گئے تو انہوں نے انصار کے کچھ لوگوں کو کعبے میں بلایا اور فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کے استعمال سے منع فرماتے نہیں سنا ان سب نے کہا اللہ کی قسم ہاں سنا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بھی گواہی دیتا ہوں ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا کہ عمارہ یحییٰ کی نسبت زیادہ حافظ ہے اور اس کی حدیث درست اور صحیح ہونے کی زیادہ حقدار ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اکسٹھ